شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی ان سے ظاہری نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا سوا اسی کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا صحیح بخاری حدیث ثمر ایک ہزار تین سو ننانوے